او کما قال علیہ السلام و مسلمانوں تمہیں پھر بیت رضوان یاد کرتی ہے مسلمانوں تمہیں پھر بیت یاد کرتی ہے محبت کی کڑی وہ ایک گڑی پھر یاد کرتی ہے دم عثمان پہ اصحاب نے کی جو بیعت مسلمانوں کی وہ غیرت ہمیں پھر یاد کرتی ہے اور وہ حدیبیہ کا منظر وہ صحابہ کے بلبلے صحابہ کی وہ جرأت اور طاقت یاد کرتی ہے معزز و مکرم علماء کرام اور سامعین گرامی آپ حضرات کے سامنے غزوہ حدیبیہ کے دونوں پہنوں پر روشنی ڈالوں گا ہجری میں آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں امن و امان سے داخل ہوئے اور عمرہ وغیرہ ادا کیا خواب سنتے ہی صحابہ کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت اور شوق کی جو چنگاری دبی ہوئی تھی وہ بڑک اٹھی اور اور زیارت بیت اللہ کے شوق نے سب کو بے چین کر دیا صحابہ کے بلبلے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے بھی عمرے کا فرمایا اور چودہ سو انصار و مہاجرین کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے قریش نے خبر پاتے ہی لشکر کو جمع کیا اور اس بات پر عہد کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور خالد بن ولید کا لشکر مقدمت الجیش کے طور پر روانہ کیا قاصد نے آپ علیہ السلام کو خبر دی کہ اہل مکہ مکمل مزاحمت کے لیے تیار ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے قریش پر کہ کتنی ہی جنگوں نے ان کو کھا لیا ہے لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے لیکن اس امر پر جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے ہمیشہ جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری گردن تنہا باقی رہ جائے بہرحال حدیبیہ میں قیام پذیر ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور قاصد کے روانہ کیا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں جنگ کرنے نہیں آئے مکہ والوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اور خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان شہید ہو گئے شہادت کی خبر پاتے ہی البیہ البیہ کنارے بلند ہوئے روح القدس اتر چکے صحابہ بیت کی طرف لپکے اور اس بات پر کیا کہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے ان کی بیعت کو قرآن نے ذکر کیا ہے اس کا تحت شجرتی ان کی بیعت سے زمین و آسمان میں ہلچل مچ گئی ان کی بیعت سے کفار یہ سمجھ گئے کہ مسلمان ایک جسم ایک جان ہے پسند نہیں نہیں کرتے حتیٰ کہ مرعوب ہو کر صلح کی طرف لپکے اور صلح دونوں فریقوں میں قرار پائی لیکن بعض صحابہ کرام سخت رنجش اور اضطراب کا شکار تھے لیکن وہ اس حالت میں بھی اطاعت رسول پر جم کر اپنے غیظ و غضب کو دبائے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کے حوصلے کے لیے ان کی تسلی کے لیے آسمانوں سے اپنا پیغام دے بھیجا ابنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ایمان والو اسے غزوہ حدیبیہ کہتے ہیں غزوہ حدیبیہ سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں غزوہ حدیبیہ کے اسباق میں سے ایک سبق ان انما اللہ کہ جب تم حقیقت میں امیر کے ہاتھ پر بیعت جہاد کر لو گے تو پھر خدا کا دست و شفقت و حمایت بھی تمہارے ساتھ ہوگا کے اس بات میں سے ایک سبق جو بھی ہے انزل فی قلوب المؤمنین کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے گردن انقلاب کو خم کر دو گے تو پھر اللہ تمہارے دلوں کی سختی کو نرمی میں تبدیل کرے گا اور تمہارے دلوں میں سکینہ کو اتار قرار دے گا غزوہ حدیبیہ کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے وَأَلْزَمَهُمْ کلمت التَّقْوَى کہ ایک ملاحد اور پیغمبر کا مطیع فدار وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے جذبات اور رجحانات کو عین جوش و خروش کے وقت اللہ کی خوشنودی اور اس کے شاعر پر قربان کر دے غزوہ حدیبیہ کے اسباق میں سے ایک سبق لیغفر لک اللہ ما تقدمہ من زنبکہ کہ اگر تم بخشش اتمام نعمت رائے ہدایت فتح زفر اور کفار پر غلبہ چاہتے ہو تو پھر جہاد فی سبیل اللہ اور بیت علی جہاد کے ملکوں زندہ کرو غزوہ حدیبیہ کے اسباق میں سے آخری سبق دے رہا ہوں محمد الرسول اللہ کہ کفار نے حدیبیہ میں محمد الرسول اللہ کو مٹوا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا تھا اللہ نے اعلان کر دیا میں اپنے پیارے کو رسول ایسی جگہ لکھوں گا جسے تم تابر پائے حشر نہیں مٹا سکو گے اسی پر کہہ رہا ہوں آج دنیا کا کم اسلام کو مٹانا چاہ رہا ہے جہاد کو مٹانا چاہ رہا ہے لیکن اسلام بھی بڑھتا ہوگا جہاد بھی مرتا ہوگا کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں چکر رکھی ہے اتنا یہ بڑھے گا جتنا کہ دباؤ گے سنا لوگوں کو فی سبیل اللہ کے دائی ہے محمد اور خدا کے دی کدائی ہے حدیبیہ بھی اسوا ہے بدر احد بھی اسوا ہے محمد و مصطفیٰ کی راہ کے ہمرائی ہیں واخر دعوانا الحمدللہ محمد کا جو بھی وفادار ہوگا یقیناً وہ جنت کا حقدار ہوگا محمد کا جو بھی وفادار ہوگا یقیناً وہ جنت کا حقدار ہوگا شہادت اسی کا مقدم